گیارہواں باب نماز جنازہ کا بیان نماز جنازہ کیا ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب ہوتا ہے نماز جنازہ فرض کفایا ہے یعنی اگر ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس جس شخص کو انتقال کی خبر پہنچی تھی اور انہوں نے نماز جنازہ نہ پڑھی وہ سب گناہ گار ہوئے جو شخص نماز جنازہ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث میں تاکید اور فضیلت آئی ہے مثلا حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان کی نماز جنازہ تم پر واجب ہے خواہ نیکوکار ہو یا بدکار اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کیے ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ جو کسی جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ میت دفن کر دی جائے اس کے لیے تین کرات اجر لکھا جائے گا ہر کرات جبل احد پہاڑ سے بڑا ہے خطیب نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جنازے میں نکلے یعنی شریک ہوئے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے مدرجہ والا حدیث نماز پڑھنے والوں کے لیے حصول ثواب و مغفرت اور دیگر فوائد کی متضمن ہے اب کچھ احادیث ایسی پیش کرتا ہوں جن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے میت کی مغفرت ہوتی ہے ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مردے پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس پر سو مسلمان نماز پڑھیں وہ بخشا جائے گا سب سے پہلی نماز جنازہ اسلام میں نماز جنازہ کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی اور سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی امام ابن حجر اسکلانی نے فرمایا واقعی کے قول کے مطابق حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہجرت کے نو ماہ کے بعد ہوا امام بغوی کہتے ہیں ہجرت کے بعد سب سے قبل صحابہ میں حضرت اسد بن زرارہ کا ہوا اور سب سے پہلی نماز جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر پڑھی ام مومنین حضرت ختیجہ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ام مومنین حضرت ختیجہ بنت خوالد المعروف با ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت کے تین سال پہلے یعنی اعلان نبوت کے دسویں سال پانچ سو پچانوے ہجری میں رحلت فرمائی آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی ترجمہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت حتیجہ قبرہ رضی اللہ عنہ کا وصال باسٹھ کے دسویں سال میں ہوا جب بنی ہاشم شاہ ربی طالب سے باہر تشریف لائے حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجون جنت معلیٰ میں دفن ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کی قبر شریف میں اترے اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں اسلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے میں شرکت کرنا دعوت قبول کرنا چھینک کا جواب دینا حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مردے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھو نماز جنازہ کی ادائیگی کی جملہ تفصیل نماز جنازہ پڑھنا کس پر واجب ہے اور نماز جنازہ کو ادا کرنے میں کن کن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے اور نماز جنازہ پڑھنے میں کیا کیا باتیں فرض ہیں اور کیا کیا باتیں سنت موقع ہیں ان تمام امور کو ایک نظر میں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ذیل میں دیے گئے خاکے کو بطور ملاحظہ فرمائیں نماز جنازہ پڑھنا کس پر واجب ہے عاقل ہونا یعنی مند ہو پاگل نہ ہو بلکہ خوش و خبا صحیح ہو ہونا نابالغ پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں قادر ہونا یعنی جنازہ گاہ میں پہنچ کر نماز جنازہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو مسلمان ہونا یعنی عاقل بالغ اور قادر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے یعنی کافر مشرق مرتد و بد عقیدہ نہ ہو موت کی خبر ہونا اگر دور دراز کے فاصلے والے محلہ یا علاقے میں رہتے ہیں اور انہیں موت کی خبر ہی نہ ہوئی تو ان پر نماز جنازہ واجب نہیں نماز جنازہ کی کیا شرطیں ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کی حسب ذیل شرطیں ہیں یہ شرطیں دو طرح کی ہیں نمازی کے لیے شرائط تہارت یعنی نمازی کا بدن کپڑا اور جگہ کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا سطر عورت یعنی ناف سے گھٹنوں تک کا جسم چھپا ہوا ہونا استقبال قبلہ منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہونا نیت یعنی نماز جنازہ پڑھنے کی نیت ہو میت کے لیے شرائط مسلمان ہونا بدن اور کفن کا پاک ہونا جنازے کا وہاں موجود ہونا جنازہ زمین پر ہونا یا ہاتھ پر مگر قریب ہو دور نہ ہو جنازے کا نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہونا میت کا امام کے آگے بالکل سامنے ہونا نمازی کے لیے چار شرائط ہیں میت کے لیے کل سات شرائط ہیں نماز جنازہ کے فرائض رکن اور سنتیں نماز جنازہ کے رکن فرض چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور نماز جنازہ کی سنت موقع سنا پڑھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میت کے لیے دعا کرنا مدرجہ بالا جو حاکہ پیش کیا گیا ہے اس تعلق سے ضروری شرح احکام و مسائل بیان کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم پہلے نماز جنازہ کا طریقہ سمجھ لیں تاکہ اس کے تعلق سے بیان ہونے والے مسائل آسانی سے سمجھ میں آ سکیں اور اچھی طرح یاد رہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے میت یعنی جنازے کو امام کے آگے قبلے کی طرف رکھ دیا جائے اور امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو اور مقتدی حضرت امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہوں بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کم سے کم تین صفحے کریں اور اگر آدمی زیادہ ہوں تو پانچ یا سات یا حسب ضرورت مزید تاک صفحے بنائیں صفوں کو بالکل سیدھی کریں اور امام کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جنازہ پڑھنے والے مقتدیوں پر ایک نظر ڈال کر معائنہ کر لے اگر صفیں درست نہ ہوں تو درست کروائے سب سے پہلے امام نیت کر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور ہاتھوں کو نیچے لا کر ناف کے نیچے جیسا کہ عام طور سے نماز میں باندھتے ہیں اسی طرح باندھ لے مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں پھر ثنا پڑھیں اور سنا پوری ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے یہ دوسری تکبیر ہوئی پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی پورا ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے یہ تیسری تکبیر ہوئی پھر دعائے نماز جنازہ پڑھیں اور دعا پوری ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے یہ چوتھی تکبیر ہوئی چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑ دیں اور سلام پھیریں الحاصل پہلی رکعت کے بعد ثنا پڑھیں دوسری تکبیر کے بعد رد ابراہیمی پڑھیں تیسری تکبیر کے بعد دعائیں نماز جنازہ پڑھیں چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیں امام بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سلام پھیرے اور مقتدی آہستہ آواز سے نواز جنازہ کی نیت نواز جنازہ میں نیت شرط ہے یعنی دل میں نیت ارادہ ہو کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے بھی ادا کرنا مستحب ہے اور عربی زبان میں نیت کرنا بہتر اور افضل ہے اگر عربی زبان میں نیت یاد نہیں تو جس زبان میں چاہے نیت کر سکتا ہے عربی زبان میں اس طرح نیت کرے نویتو ان اسلی ان اسلی یا للہ تعالی صلاوات صلاة الجنازات السناء للہ تعالی والصلاة علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و والدعاء لہذه المیتی وقت دیتو بہذا الامام متوجہا الى جہت القابت الشریفت اگر عربی زبان میں نیت یاد نہ ہو تو اس طرح نیت کرے نیت کی میں نے نماز جنازہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود پڑھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا کرنے کی اس میت کے لیے اس امام کے پیچھے رخ یعنی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ثنا یہ ہے سبحان اللہم و بحمد کا و تبارہ قسم کا و تعلی غیر درود ابراہیمی تو سب کو پتہ ہی ہے درود ابراہیمی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد کما صلیتا علی سیدنا ابراہیم نا آل سیدنا ابراہیم انکا نا حمید مجید اللہم اللہ علی سیدنا محمد و آل آل سیدنا محمد محمدن كما بارك تھا على سعيد نہ ابراہيمہ و علا عل سعيد نہ ابراہيىمہ جنازہ کی دعا بالغ مرد اور لئے نماز جنازہ کا اصل مقصد انتقال کرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے انفرادی طور پر یعنی اکیلے دعا کرنے کی بنسبت اجتماعی طور پر یعنی چند اشخاص کے مل کر دعا کرنے میں قبولیت کی زیادہ تاثیر اور امید ہوتی ہے کیونکہ جب چند مسلمان جمع ہو کر ایک ساتھ مجموعی طور پر کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے نماز جنازہ میں اپنے لیے میت کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں اور اگر احادیث میں وارد دعائیں یاد نہ ہوں یا اسے اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے مگر وہ دعا امور کے تعلق سے نہ ہو بلکہ امور آخرت سے متعلق ہو یعنی مغفرت طلب کرنا دین اسلام پر قائم رہنے کی التجا کرنا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونے کی دعا کرنا اجر و ثواب مانگنا اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا احادیث نواز جنازہ کی ایک سے زیادہ دعائیں وارد ہیں اللہ حضرت امام اہل سنت جدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان نے ایک مستقل کتاب المن المنت دعوت الجنازہ تیرہ سو اٹھارہ ہجری تصنیف فرمائی ہے اور احادیث میں وارد چودہ معصور دعائیں جمع فرمائی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو مسلمانوں کے عوام و خاص میں بہت ہی رائج ہے وہ دعا ذیل میں درج ہے اور یہ دعا بالغ مرد اور بالغ عورت کی نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی اللہ لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و زکارنا و انسانہ اللہ من تہ منا فی السلامی الاسلام ومن طبفی طہ منا و فتوفہمان اس دعا کو امام احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو حریرہ سے اور امام احمد ابو بے حقی اور سنن میں حضرت سعید بن منصور نے حضرت ابو قطادہ سے روایت کیا ہے رضی اللہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ کی دعا اگر میت نابالغ لڑکا ہے تو تیسری تکبیر کے بعد مدرجہ زیاد دعا پڑھیں اللہم اج الہو لانا فراتم وج الہو لانا اجرم و ظُخرن وج الہو لانا شافیم و مشفعن نابالغ بچے کی نماز جنازہ کی دعا اگر میت نابالغ لڑکی ہے تو تیسری تکبیر کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھیں اللہم اج ال لنا فرتم وج الحا لنا اجرم و ظخرم وج الحا وج الحا لانا شافیہ تو مشفاعت کسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور کس کی نہیں ہر سنی صحیح رقیدہ مسلمان کو مرنے کے بعد غسل و کفن دینا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھنا فرض قطعی الکفایا ہے اگر سب چھوڑ دیں تو جن جن کو اطلاع تھی سب گناہ گار و تاریخ فرض و مستحق عذاب ہوں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے یہ خیال غلط ہے البتہ صحیح یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے لیکن کفر یا ارتداد نہیں یعنی ایسے شخص ایسا شخص کافر یا مرتد نہیں جبکہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو یا نماز پڑھنا ہلکا نہ جانتا ہو یا نماز کی توہین نہ کرتا ہو لہذا وہ بے نمازی مسلمان ہے اور ہر مسلمان کے جنازے کی نماز فرض کفایا ہے اگر سب نہ پڑھیں گے سب گناہ کار ہوں گے نماز پن جگانا اس پر فرض تھی اس نے چھوڑ دی نماز جنازہ ہم پر فرض ہے ہم کیوں چھوڑیں نماز نہ پڑھ کر اس نے وہ فرض چھوڑا جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا اس بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھ کر ہم وہ فرض چھوڑ رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ہے اور اس میت محتاج کا بھی حق و لبد ہے اور یہ سراسر نادانی اور خود اپنی بھی بدخواہی ہے چار شخصوں کی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی باغی رہزن یعنی ڈاکو جبکہ یہ دونوں جنگ مڈ بھیڑ میں قتل ہوں رات کو شہر کے اندر ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والا گلا دبا کر مارنے والا اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قاتل در مختار میں ہے ترجمہ ہر مسلمان کی نماز جنازہ فرض ہے سوائے چار کے باغی رہزن جبکہ یہ جنگ میں قتل ہوں اسی طرح رات کو شہر کے اندر ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والا گلا دبا کر مارنے والا اور اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قاتل جس نے خودکشی یعنی سوسائڈ کی ہے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر واجب اور اس کی روح کو احسال ثواب کرنا جائز ہے عالمگیری میں ہے ترجمہ جس نے جان بوجھ کر اپنے نفس کو قتل کیا یعنی خودکشی کر لی اس کی نماز جنازہ امام اعظم ابو خنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ انہما کے نزدیک پڑھی جائے گی اور یہی زیادہ صحیح ہے اور ایسا ہی بیان کتاب طبعین الحقائق میں بھی ہے مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی پیدا ہوتے وقت اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل اور کفن دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے پیدا ہوتے وقت اکثر حصہ باہر آنے کی مقدار یہ ہے کہ اگر بچہ سر کی جانب سے باہر آیا ہے تو سینے تک اکثر ہے اور اگر پاؤں کی طرف سے باہر آیا ہے تو کمر تک اکثر ہے بچے کی ماں یا جنائی یعنی دائی نے بچہ زندہ پیدا ہونے کی گواہی دی اور ولادت کے وقت بچہ زندہ تھا پھر مر گیا ایسی شہادت مل جائے تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو وہ بچہ مسلمان کے حکم میں ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ہجڑا اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے اور نیت میں مرد اور عورت کی تخصیص کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ مرد و عورت دونوں کی نماز جنازہ کے لیے ایک ہی دعا ہے خصوصاً یہ ہجڑے جو یہاں <clears throat> پائے جاتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عورت بتاتے ہیں مرتد کے جس کے عقائد حد کفر تک پہنچ چکے ہوں مثلا رافضی خارجی قادیانی شیعہ نجدی وہابی تبلیغی غیر مقلد وغیرہ جنہوں نے بارگاہ خدا مندی جلا جلالہ اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نیز بزرگان دین کی جناب میں کھلی گستاخیاں بے ادبیاں اور توہین و تنقیس کی ہیں ان تمام بد مذہبوں سے موت و حیات کے تمام علاقے اور رشتے قطع کرنا مسلمانوں پر فرض قطعی ہے لہذا اگر وہ مرتد بد مذہب بیمار پڑیں تو ان کی عیادت اور بیمار پرسی کو جانا حرام مر جائیں تو ان کی جنازے کی نماز پڑھنا حرام انہیں مسلمانوں کی قبرستان میں دفر کرنا حرام اور ان کی قبر پر جانا بھی حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہنا بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مر گئے اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے اور یہ جو فرمایا اور فسک ہی میں مر گئے یعنی فسک سے کفر مراد ہے قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسک بمائنی کفر وارد ہوا ہے جیسے کہ آیت افامن کانا کا کامن کانا فاسقن میں بیان ہے فاسق کے جنازے کی نماز جائز ہے اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اور اس پر علماء صالحین کا عمل اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے عیسائیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے سطر چھپ جائے اسی طرح سنت طریقہ پر دفن نہ کرے نہ بطریق سنت قبر بنائے صرف گھڑا کھود کر دبا دے شان نظور عبداللہ بن نبی بن سلول منافقوں کا سردار تھا جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادات تھے انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن نبی سلول کو دفن کر کے اپنا قمیض مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل ایک ہزار آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا اس لیے حضور نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی تکمیز دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن نبی سلول نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا حضور کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور حضور کی وہ مسلحت بھی پوری ہوئی چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت شخص جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہیں یہ سوچ کر ہزار کافر مسلمان ہو گئے نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے اگر نماز جنازہ چلتی سواری پر پڑھے تو نماز نہ ہوگی یوں ہی اگر جنازہ کسی جانور پر یا چلتی سواری پر لدا ہوا ہے تو بھی نماز جنازہ نہ ہوگی مذہب حنفی میں مسجد میں نماز جنازہ مکرو تحریمی ہے ہوا میت جنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو سب نمازی مسجد کے اندر ہو یا بعض ہر حال میں مسجد کے اندر نماز جنازہ مکرو تحریمی اور منع ہے ہدایہ میں ہے ترجمہ مسجد جماعت میں کسی میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے اجر نہیں اور اس لیے کہ مسجد فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بنی ہے اور اس لیے کہ اس میں مسجد کی آلودگی کا احتمال ہے اور ہدایہ ہی میں ہے کہ جب میت مسجد کے باہر ہو تو اس میں مشائق کا اختلاف ہے تنویر الابصار میں ہے ترجمہ مسجد جماعت میں نماز جنازہ مکرو تحریمی ہے جبکہ جنازہ مسجد کے اندر ہو اور اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے مختار اختیار کیا گیا کول یہ ہے کہ مکرو ہے صحیح یہ ہے کہ مسجد میں نہ جنازہ ہو نہ امام جنازہ نہ صف جنازہ یہ سب مکرو ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مقروط تحریمی ناجائز اور گناہ ہے بلکہ جنازہ کسی مسجد کے اندر داخل کرنا بھی مقروع ہے اس کے حوالے چار حوالے لکھے ہوئے ہیں مسجد کا صحن بھی مسجد کے حکم میں ہے لہذا مسجد کے صحن میں بھی نماز جنازہ مکرو ہے البتہ مسجد کی حد سے باہر فنائے مسجد خارج از مسجد میں جائز ہے جنازے کی نماز کے لیے مسجد سے متصل کوئی جگہ جو خارج مسجد ہو ایسی جگہ کو خاص نماز جنازہ کے لیے متعین کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اسی طرح عیدگاہ میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے تختاوی شریف میں ہے ترجمہ جو مسجد خاص صرف نماز جنازہ کے لیے بنائی گئی ہو اس میں جنازے کی نماز پڑھنا مکرو نہیں اسی طرح مدرسہ یا عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا مکرو نہیں بعض مقامات پر لوگ ایسا بہانہ کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں اور خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں نماز جنازہ میں شریک ہونے والے حضرات روزہ دار ہوتے ہیں اور خارج مسجد دھوپ میں نماز جنازہ پڑھنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے لہٰذا ہم جنا نماز جنازہ داخل مسجد چھت کے سائے میں پڑھتے ہیں ان کا یہ عذر ہرگز نہیں مانا جائے گا امام احمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں نماز جنازہ بہت ہلکی اور جلد ادا ہو جانے والی چیز ہے اتنی دیر دھوپ کی تکلیف ایسی نہیں کہ اس کے لیے مکرو تحریمی گوارہ کیا جائے اور مسجد کی بے حرمتی روا رکھیں اگر نماز جنازہ مسجد کے اندر داخل مسجد پڑھی تو بھی نماز ادا ہو جائے گی اور نماز جنازہ کا فرض اتر جائے گا البتہ حکم شریعت کی مخالفت کا گناہ ہوگا امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان فرماتے ہیں کہ رہی نماز وہ ادا ہو جائے گی فرض اتر جائے گا اور مخالفت حکم کا گناہ اور نفس نماز کا ثواب اللہ جل کے ہاتھ جیسے کوئی مقصوب زمین میں نماز پنجگانا پڑے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے اور جب کعبہ شریف میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کیا حرج ہے اس کا جواب دیتے ہوئے امام محمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں وہاں شافیہ کے طور پر ہوتی ہے خنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اہم نقطہ مسجد کے اندرونی حصے میں نماز جنازہ پڑھنے کی مذہب حنفی میں جو ممانعت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مساجد کو صاف ستھری رکھنا اور گندگی سے ملوث ہونے سے بچانا ضروری ہے احادیث کریمہ اور کتب فقہ میں اس کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں اس طرح کھانا پینا کہ مسجد میں گرے اور مسجد آلودہ ہو متلکن حرام ہے یہ حکم موتقف اور غیر موتقف سب کے لیے یکساں ہیں مسجد کو گھن یعنی کراہت کی چیز سے بچانا ضروری ہے آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد آزائے وضو پر جو پانی ہوتا ہے اسے کپڑے سے پونچھ کر خوش کرنے کی بجائے ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد کے فرش پر جھاڑ دیتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اپنی مسجدوں کو اپنے نام سمجھ بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ اس حدیث شریف میں ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو پیشاب پخانہ وغیرہ کا شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے پیشاب کرنے یا پخانہ کرنے کا وقت متعین ہوتا ہے ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کا یہ شعور نہیں ہوتا کہ پیشاب یا پخانہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں اور کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں لہذا ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانے سے یہ احتمال رہتا ہے کہ نہ جانے کب وہ پیشاب یا پخانہ کر دیں اور مسجد کا فرض نجاست سے ملوث ہو جائے لہٰذا ان کو مساجد میں آنے سے روکا گیا ہے تاکہ مساجد کا نجاست سے ملوث ہونے کا امکان ہی نہ رہے امام اہل سنت امام محمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ امان غالباً فضلات سے خالی نہیں ہوتی اور موت مزیل استمساک و موجب استخرائے تام ہے اور جنازہ لے چلنے کی حرکت مویت خروج تو ہر میت میں خوف تلویس موجود باقی کسی خاص وجہ سے غلبہ زن کی کیا حاجت نہ سمجھ بچوں کے مسجد میں لانا متعلق ممنوع ہوا کہ سب میں احتمال تلویس قائم کچھ یہ شرط نہیں کہ جس بچے کو اس حال وغیرہ کا عارضہ لاحق ہو وہی مسجد میں نہ لایا جائے یوں ہی میت بلکہ اس سے بھی زائد مدرجہ بالا عبارت کا ماہ یہ ہے کہ عموماً اما یعنی آنتیں فضلات یعنی پخانہ وغیرہ سے خالی نہیں ہوتیں زندہ آدمی کی آنتیں پخانہ وغیرہ فضلات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح مردہ آدمی کی آنتیں بھی فضلات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں زندہ آدمی کی آنتوں میں جو فضلات ہوتے ہیں اسے آدمی روکے ہوئے ہوتا ہے یعنی بغیر محل وقوع وہ فضلات از خود باہر نہیں آ جاتے بلکہ آدمی بیت الخلاء یا موضع قضاء حاجت میں جا کر جب تک اسے باہر نہیں نکالتا وہ فضلات آنتوں میں رکے رہتے ہیں اور باہر نہیں آتے المختصر آنتوں کے اندر کے فضلات پر زندہ آدمی کا استمساک یعنی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے وہ اگر چاہے تو روکے رکھے اور اگر چاہے تو باہر نکال دے یہ استمساک صرف زندہ آدمی کو ہی ہے موت واقع ہونے کے بعد مردہ آدمی کو مردہ آدمی کا آنتوں پر استمساک یعنی گرفت و کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ موت مزیل استمساک یعنی کنٹرول کو مٹا دیتی ہے لہٰذا اب آنتوں کے اندر جو فضلات ہیں وہ بغیر کسی کنٹرول کے آنتوں میں پڑے ہوتے ہیں بلکہ اس کے خود بخود باہر آ جانے کے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ موت کا واقعہ ہونا موجب استرخائے تام یعنی ڈھیلا ہو کر نکل جانے کا کامل امکان ہونے کا سبب ہے علاوہ ازیں گھر سے جنازہ لے کر چلنے کی وجہ سے اس میت کے جسم کو حرکت ہوتی ہے اور اس حرکت کی وجہ سے اس کا پیٹ ہلتا ہے اور پیٹ کے ہلنے کی وجہ سے آنتیں بھی متحرک ہوتی ہیں لہٰذا آنتوں کے اندر جو فضلات ہوتے ہیں ان میں سیلان آتا ہے یعنی وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ جسم سے باہر آ جائیں ایسا کبھی امکان اور گمان ہے اگر اندر کے فضلات میت کے جسم سے باہر آ گئے تو وہ فضلات میت کے کفن کو گیلا کرنے کے بعد ٹپک پڑیں گے اور ٹپک کر مسجد کے فرش پر گر کر اسے نجازت سے ملوث کر دیں گے اور مسجد کو تلویز سے بچانا ضروری لازمی بلکہ واجب ہے لہذا علماء نے میت کو مسجد میں لانے کی ممانعت صادر فرما دی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اس معاملے میں کچھ لوگ ایسی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہر میت کے پیٹ سے فضلات خارج نہیں ہوتے بلکہ جس کا انتقال مرض اسحال یعنی پاخانہ کثرت سے ہونے کی بیماری جس کو انگریزی میں ڈائریا کہتے ہیں اس بیماری میں کثرت سے پتلا پخانہ ہوتا ہے اس بیماری کو عوام دستانہ بھی کہتے ہیں اس بیماری میں کثرت سے پخانہ ہونے کی وجہ سے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو جانے کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے ایسے مرض یعنی سال میں انتقال کرنے والے شخص کے انتقال کے بعد بھی پخانے کے مقام سے باریک اور پتلا پخانہ نکلنے کا کبھی امکان ہوتا ہے اگر مرض سال میں مرا ہے تو اس کے جنازے کو مسجد میں نہ لانا چاہیے لیکن عام طور پر جو لوگ مرتے ہیں ان کے جنازے کو مسجد میں لانے میں کیا حرج ہے اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ باقی کسی خاص وجہ سے غلبہ زن کی کیا حاجت یعنی صرف مرض سال میں انتقال کرنے والے کے جنازے کو مسجد میں لانے سے مسجد کا فرش ناپاک ہونے کا غالب گمان ہے صرف اسی وجہ سے مرض سال میں مرنے والے کے علاوہ دوسرے جنازے مسجد میں لانے کی رخصت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث شریف میں ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت ہے وہ عام ہے اس ممانعت میں کسی بھی قسم کی تخصیص نہیں یعنی جس بچے کو دست آتے ہوں اسے ہی مسجد میں نہ لایا جائے بلکہ نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت ہے وہ تمام ناسمجھ بچوں کے لیے ہے کیونکہ تمام بچوں سے مسجد کی تلویز یعنی گندگی ناپاکی کا خطرہ ہے تو جب مسجد کی تلویز کی وجہ سے تمام ناسمجھ بچوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع قرار پایا ہے تو نا سمجھ بچوں کے مقابلے میں میت سے مسجد کی تلویز کا زیادہ امکان ہے اور اسی وجہ سے مسجد میں جنازہ لانا ممنوع ہے شارع عام یعنی شارہ جس پر چلنے کا ہر شخص کا حق ہے یا کسی کی ملکیت کی زمین جبکہ زمین کا مالک نماز جنازہ پڑھنے سے منع کرتا ہو ایسی زمین پر اور شارع عام پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر مر گیا اور کسی وجہ سے اس کا مردہ جسم باہر نہ نکالا جا سکا یا اس کے اوپر مکان گرا اور وہ مکان کے نیچے دب کر مر گیا اور اس کا مردہ جسم نکالا نہ جا سکا تو اس جگہ کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور اگر دریا یا سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور اس کا مردہ جسم نکالا نہ جا سکا تو اس کی نماز جنازہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا معلوم نہیں جبکہ کنویں میں ڈوبنے والا یا مکان کے نیچے دبنے والا ایک متعین جگہ پر ہے اور اس متعین جگہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے وقت میت نمازیوں کے سامنے ہوگی میت کو بغیر غسل دیے نماز پڑھ کر یا نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک اس کا جسم پھٹنے بگڑنے یا سڑنے کا غالب گمان نہ ہو اور اگر ابھی صرف قبر میں رکھا ہے اور مٹی نہیں دی گئی تو مردہ کو قبر سے نکال کر نماز جنازہ پڑھ کر پھر دفن کر دیں اگر مذکورہ صورتحال پیدا ہوئی اور قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی تو اس میں دونوں کی کوئی تعداد دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے بس یہ غالب گمان ہو کہ میت کا جسم پھٹنا نہیں اور سلامت ہے اور میت کا جسم جلد یا دیر میں پھٹنے میں موسم کے اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اوقات ہیں مثلا موسم سردی میں میت کا جسم دیر میں اور گرمی کے موسم میں جلد پھٹ جائے گا اسی طرح فربا یعنی موٹا بدن جلد اور لاغر دبلا جسم دیر میں پھٹے گا یوں ہی گیلی زمین میں مردہ جلد اور خشک زمین میں دیر سے پھٹے گا میت کو غسل دیے بغیر اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نماز نہ ہوئی اس کو غسل دے کر پھر سے نماز جنازہ پڑھیں اور اگر میت کو قبر میں رکھ چکے ہیں پھر ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکال کر غسل دے کر نماز پڑھیں اور اگر مٹی دے چکے ہیں تو اب نہیں نکال سکتے لیکن پھر بھی دوبارہ اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں دوسری مرتبہ پڑھی گی نماز ہو جائے گی اور پہلی مرتبہ جو نماز بغیر غسل کے پڑھی گئی وہ نہ ہوئی حالانکہ دونوں نمازیں بغیر غسل کے پڑھی گئی ہیں پہلی اس لیے نہ ہوئی کہ تب غسل دینا ممکن تھا اور غسل نہ دیا دوسری مرتبہ اس لیے ہو جائے گی کہ اب غسل دینا ممکن نہیں اور مجبوری کی حالت ہے نماز جنازہ کے اوقات کی تفصیل جس طرح پنجگانہ نماز میں وقت شرائط نماز میں سے ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے علاوہ ازیں اوقات مقروحہ میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اور اسی طرح کے کئی متفرق مسائل پنجگانہ نماز سے متعلق ہیں لیکن میں نماز جنازہ میں وقت شرائط سے نہیں اور نماز جنازہ کا کوئی وقت متعین و مقرر نہیں کہ انہیں اوقات میں جنازے کی نماز پڑھی جائے بلکہ جس وقت بھی چاہیں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ اوقات کے تعلق سے بات بار کچھ مسائل ضرور ہیں جو ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں نماز جنازہ ہر وقت مشروع ہے یعنی پڑھی جا سکتی ہے یہاں تک کہ تینوں اوقات مقروحہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جبکہ مقروحہ وقت ہی میں جنازہ آیا ہو یعنی اگر مقروح وقت میں جنازہ آیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں کرا تو صورت میں ہے کہ جنازہ پہلے سے موجود ہے اور نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ مکرو وقت آ گیا کیونکہ اگر جنازہ مکرو وقت سے پہلے آ گیا تھا تو اس کا ادا کرنا وجوب کامل تھا اور اس کو غیر مکرو وقت میں ادا کرنی تھی لیکن تاخیر کر دی اور مکرو وقت آ گیا اور اب ادا کرے تو ناقص ہوگی ہاں اگر جنازہ ہی مکرو وقت لایا گیا تو اب اس کو ادا کرنے کا وجوب اسی مکرو وقت میں ہوا لہٰذا اب مکرو وقت میں اس کو ادا کرے تو ناقص نہیں ہوگی ترجمہ نماز جنازہ ہر وقت مشروع ہے یہاں تک کہ تینوں اوقات مقروحہ طلوع غروب اور زوال میں بھی اگر اسی وقت آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں دیر نہ کی جائے ان میں سے یہ ایک یہ جنازہ ہے جب آ جائے نماز عید کے وقت اگر جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں پھر نماز جنازہ پڑھیں پھر عید کا خطبہ پڑھیں مغرب کی نماز کے وقت جنازہ آیا تو پہلے نماز مغرب ادا کرنا چاہیے بلکہ مغرب کے بعد کی مقررہ سنتوں کو بھی ادا کر لینا چاہیے پھر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے نماز مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض و سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں یوں ہی کسی اور فرض نماز کے وقت جنازہ آئے اور جماعت تیار ہو تو فرض و سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں کے نماز جنازہ کی تاخیر میں میت کا جسم خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو ظہر کی نماز کے وقت جنازہ آیا اور وقت بہت ہے تو نماز جنازہ پہلے پڑھیں البتہ اگر جنازہ لے جانے والے بھی اسی زہر کی نماز کی جماعت میں شریک ہوں گے اور نماز جنازہ ظہر سے پہلے پڑھ لینے کے باوجود بھی جنازہ نماز ظہر سے فارغ ہو جانے تک رکھا رہے گا تو اگر میت کے جسم کے بگڑنے یا پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو بعد میں نماز جنازہ پڑھیں تاکہ نماز ظہر پڑھنے والے وہ حضرات جو جنازہ کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ بھی نماز میں شریک ہو جائیں اور زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں عصر کی نماز سے پہلے جنازہ آیا تو اب نماز جنازہ پہلے پڑھیں اور اگر وقت تنگ ہے تو عصر کی نماز پہلے پڑھنا ضروری ہے عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے بلکہ اگر مکرو وقت میں جنازہ آیا مثلا سورج ڈوبنے سے دس منٹ پہلے جنازہ لایا گیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ موجود ہے اور بلا وجہ تاخیر یعنی دیر کی یہاں تک کہ مکرو وقت آ گیا جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر نماز جمعہ سے پہلے اسے غسل و کفن دیکھ کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر سکتے ہیں تو پہلے ہی کر لیں جنازہ اس خیال سے جمعہ کی نماز تک روک رکھنا کہ نماز جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکرو ہے اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا تو جماعت کثیر کے انتظار میں دیر نہ کریں اور پہلے ہی دفن کر دیں لیکن آج کل عوام میں اس کے خلاف کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور نیر جاہل ایسی باتیں اڑاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میت بھی جمعے کی نماز میں شریک ہو جائے کوئی کہتا ہے کہ نماز کے بعد دفن کریں گے تو میت کو ہمیشہ جمعہ ملتا رہے گا یہ سب بے اصل اور شریعت کے مقصد کے خلاف ہے نماز جنازہ میں میت اور مسلی دونوں کی طہارت مسئلہ میت کے بدن کا پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو کفن پہنانے سے پہلے اگر میت کے بدن سے نجاست نکلی تو اسے دھو ڈالا جائے اور اگر کفن پہنانے کے بعد نکلی تو اب دھونے کی حاجت نہیں میت کا کفن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے پاک کفن پہنایا جائے اگر میت کو پاک کفن پہنانے کے بعد میت کے بدن سے نجازت خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں کفن دھونے کی ضرورت نہیں مسئلہ نماز جنازہ پڑھنے والے سے متعلق شرطیں وہی ہیں جو دیگر نمازوں سے متعلق ہیں مثلا نماز پڑھنے والے کا بدن اور کپڑے نیز جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہو وہ جگہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہو سطر عورت ہو استقبال قبلہ اور نیت ہو وقت کی شرط نہیں رد المختار میں ہے یعنی بغیر تہارت کے نماز جنازہ صحیح نہیں مسئلہ اگر امام بے تہارت ہے اور مقتدی با تہارت تو نماز جنازہ پھر سے پڑھنی ہوگی اور اگر اس کے برعکس یعنی امام با ہے اور مقتدی بے تہارت تو اس صورت میں جنازے کی نماز کا اعادہ نہیں اگر جنازہ تیار ہے اور نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے اور اگر کوئی شخص وضو یا غسل کرے گا تو اتنی دیر میں نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اور یہ شخص نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ابو بکر بن نبی شیبہ اپنی مصنف میں اور امام اجل ابو جعفر تحابی شرح معنی الاصار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترجمہ جب تمہارے پاس اچانک جنازہ آ جائے اور تم بے وضو ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو بعض لوگ جوتا پہنے ہوئے اور بعض لوگ جوتے اتار کر اسی پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر جوتا پہنے ہوئے پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اگر بمکتر مانے یعنی جتنی مقدار کی نجازت منع ہے اتنی نجازت ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے اگر نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف سے ودو یا غسل کی بجائے تیمم کر کے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھی تھی کہ دوسرا جنازہ آ گیا اور ودو یا غسل کی مہلت نہیں ہے تو اسی ایک تیمم سے دوسرا اور تیسرا جہاں تک ہو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر پانی ہوتے ہوئے نماز جنازہ فوت ہونے کے خوف سے تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھی اب دوسرا جنازہ آ گیا اگر بیچ میں اتنی مہلت پائی تھی کہ وضو کر لیتا لیکن وضو نہیں کیا اور اب اگر وضو کرتا ہے تو یہ دوسرے جنازے کی نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دوبارہ تیمم کرے اگر دونوں جنازوں کے درمیان وضو کرنے کی مہلت ہی نہ پائی تھی تو اسی پہلے تیمم سے دوسرے جنازے کی نماز بھی پڑھے نماز جنازہ کی امامت کا حقدار کون شریعت میں نماز جنازہ کی امامت کرنے کا حق ترتیب وار متعین کیا گیا ہے اور یہ جو ترتیب متعین کی گئی ہے اس میں ایک ضروری عمر یہ ہے کہ جس کو امامت نماز جنازہ کا سب سے زیادہ حق ہے اس کے موجود ہوتے ہوئے یا اس کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی شخص امامت نہیں کر سکتا اگر کسی دوسرے نے امامت کی تو بھی حقدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے سلطان سلطان اسلام وہ موجود نہ ہو تو اس کا نائب حاکم اسلام یہ موجود نہ ہو تو اس کا نائب قاضی یعنی مسلمان منصف جج جو شرع کی روح سے فیصلہ کرے اگر یہ موجود نہ ہو تو قاضی کا نائب حاکم اسلام کا نائب یعنی سلطان اسلام کے نائب کا نائب اگر وہ موجود نہ ہو تو قاضی شرع کا نائب قاضی کا نائب یعنی قاضی شرع کا نائب جو قاضی شرع کی عدم موجودگی میں عزرو شرع مقدمات کا فیصلہ کرے ضروری نوٹ عام طور سے نکاح پڑھانے والے کو بھی قاضی کہا جاتا ہے یہاں جس قاضی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے نکاح پڑھانے پڑھانے والے مولوی صاحب ہرگز مراد نہیں ہیں حالانکہ عوام المسلمین نکاح ہوا مولوی صاحب کو قاضی صاحب کہتے ہیں لیکن یہاں قاضی سے مراد وہ منصف یا جج ہے جو اسلامی سلطنت میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اب یہاں اسلامی سلطنت نہیں لہٰذا علماء بلد قاضی شرح ہیں انہی کے یہاں مقدمات فیصلہ کے لیے پیش کیے جائیں ایک حوالہ پیش خدمت ہے امام اہل سنت مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ الرحمہ والزمان اپنے ایک فتوے میں رقم تراز ہیں کہ نکاح ہواں کا قاضی کوئی عہدہ شری نہیں وہ بے ازن ولی ہرگز نہیں پڑھا سکتا خلاصہ حقدار امامت نماز جنازہ میں بالترتیب جن اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اشخاص صرف اسلامی سلطنت میں ہی اپنے اپنے منصب اور عہدے پر پائے جاتے ہیں موجودہ زمانے میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں کہ جہاں جمہوریت ہے وہاں ان منصب اور عہدے کے موزز حضرات نہیں پائے جاتے لہٰذا اس کے مطابق حقدار امامت جنازے کی ترتیب پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے امام مسجد محلہ یعنی مرنے والا جس محلے میں رہتا تھا اس محلے کی مسجد کا امام جو سنی صحیح یا لقیدہ پابند شرح ہو امام محلہ کو ولی پر تقدیم فضیلت دینا مستحب ہے بشرطے کہ وہ امام مسجد محلہ ولی سے افضل ہو ورنہ ولی بہتر ہے یہاں جس ولی کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے وہ چند سطروں کے بعد ملاحظہ فرمائیں امام مسجد محلہ کے بہتر ہونے کی وجہ فقہ اکرام نے یہ بتائی ہے کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں اس کی امامت اور اس کی اقتداء پسند کی لہذا بعد وفات اس کی نماز جنازہ محلے کی مسجد کے امام کو پڑھانی چاہیے بعض فقہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جامع مسجد کا امام محلے کی مسجد کے امام سے بہتر ہے لیکن اس سے بھی مراد امام مسجد محلہ ہوگا کیونکہ اگلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت صرف ایک ہی مسجد کھلی رہتی تھی بقیہ تمام مساجد بند رہتی تھیں اور تمام لوگ اس کھلی رہنے والی یعنی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جمع ہوتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے لہٰذا اب محلے کی مسجد کا امام جمعہ پڑھانے کی وجہ سے امام جامع کہلائے گا اب خاص جامع مسجد کے نام سے مشہور اور موسوم نامزد مسجد کے امام کی خصوصیت نہ رہے گی اگر میت جمعہ پڑھنے والا نہیں مثلا عورت یا جامع مسجد کے علاوہ دوسری مسجد کے امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا تو اب امام جمعہ جامع امام محلہ پر اور ولی پر مقدم نہ ہوگا اسی طرح محلے کی مسجد کا امام جب ایسا ہے کہ مرنے والا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ بھی ولی پر مقدم نہ ہوگا اگر وہ میت اپنی زندگی میں اس سے راضی نہ تھا تو ولی پر اس کی تقدیم آگے ہونا فضیلت مستحب نہ ہوگی اور یہ اس صورت میں تسلیم کیا جائے گا کہ امام سے اس کی ناراضگی کسی شرعی وجہ سے ہو ورنہ نہیں ولی ولی یعنی میت کے وہ مرد رشتہ و قرابت دار ورثہ جو اسبا ہوں ولی کی بھی دو قسمیں ہیں ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار ولی آباد یعنی دور کا رشتہ دار تفصیل آئے گی عام طور سے ولی کے معنی لوگ اللہ کا ولی بزرگ و نیک بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب انسان وغیرہ کرتے ہیں بے شک اللہ کے نیک اور اللہ کے قریب بندے کو ولی ہی کہا جائے گا لیکن یہاں نماز جنازہ کی امامت سے کے تعلق سے جس ولی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد میت کا وہ رشتہ دار ہے جو اوپر مذکور ہوا دور حاضر میں جب شروع کی پانچ شرطیں نہیں پائی جاتی سب سے آسان بات اس طرح سمجھیں کہ نماز جنازہ کی امامت کرنے کا حق ولی کا ہے چاہے خود امامت کرے یا چاہے تو کسی دوسرے کو نماز جنازہ کی امامت کرنے کی اجازت دے دے نماز جنازہ کی امامت کے حق کے تعلق سے یہاں تک جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ مدرجہ ذیل کتب سے ماخوذ ہے یہاں دس کتابوں کا ذکر کیا گیا نماز جنازہ میں ولی کا اختیار شریعت متحرہ نے نماز جنازہ میں ولی یعنی میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی نے نماز جنازہ پڑھا دی تو ولی نماز جنازہ کا اعادہ کر سکتا ہے یعنی پھر سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ذیل میں درج ہیں ولی یعنی میت کا وہ رشتہ دار جس کو قرابت کی وجہ سے ولایت اسبا بنفسہ حاصل ہو یعنی میت کا نرینہ مذکر رشتہ دار یعنی وہ مرد جس کو میت سے قرابت نزدیکی رشتہ داری کسی عورت کی وساست سے نہ ہو بل پر لفظ دیگر میت کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے میں کوئی عورت بیچ میں واسطہ یا وسیلہ نہ ہو مثلا بیٹا پوتا باپ دادا وغیرہ ولی یعنی کسی کا قرابت دار ہونے میں وہی ترتیب ملحوظ ہے جو وراثت اور نکاح میں ہے یعنی سب میں مقدم بیٹا پھر پوتا پھر پر پوتا اگرچہ کئی پشت کا فاصلہ ہو یہ نہ ہوں تو باپ پھر دادا پھر پردادا اگرچہ کئی پشتو پر کے ہوں پھر بھی پھر حقیقی بھائی پھر ستیلا بھائی پھر حقیقی بھائی کا بیٹا پھر ستیلے بھائی کا بیٹا پھر حقیقی چچا پھر ستیلا چچا پھر حقیقی چچا کا بیٹا پھر ستیلے چچا کا بیٹا پھر باپ کا حقیقی چچا پھر باپ کا ستیلا چچا باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا پھر باپ کے ستیلے چچا کا بیٹا پھر دادا کا حقیقی چچا پھر دادا کا ستیلا چچا پھر دادا کے حقیقی چچا کا بیٹا پھر دادا کے سوتیلے چچا کا بیٹا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے خاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار جو مرد ہے وہ ولی ہے نماز جنازہ پڑھانے میں ولی کی ترتیب میں صرف اتنا فرق ہے کہ باپ کو بیٹے پر تقدیم فوقیت برتری ہے لیکن اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہو تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے اگر بیٹا عالم ہے اور باپ جاہل ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کرے اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے آگے قدم نہ رکھے اور نماز جنازہ پڑھانے میں صرف علم کی وجہ سے تقدم نہیں کیونکہ نماز جنازہ پڑھانے میں علم کی ضرورت نہیں کدوری میں باپ پر بیٹے کا تقدم مکرو ہونے کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں باپ کی اہانت اور بے ادبی ہے ولی کو اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز پڑھانے کی اجازت دے دے ولی کے سوا کسی ایسے شخص نے نماز جنازہ پڑھا دی جو ولی پر مقدم نہ تھا اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تھا تو وہ نماز کا اعادہ کر سکتا ہے اور اگر مردہ دفن ہو گیا ہے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس صورت میں جس شخص نے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے وہ اب ولی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ تکرار دو مرتبہ پڑھنا مشروع نہیں اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے بعد دوسرے کو پڑھنا جائز نہیں اس لیے کہ میت کا حق پہلے فریق سے ادا ہو چکا اور پہلی نماز سے فرض ساکت ہو گیا نماز جنازہ میت کے ولی کا حق ہے ولی کے علاوہ اگر دوسرا کوئی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ ولی کے ازن یعنی اس کی اجازت کا محتاج ہے اگر کسی نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو ولی کو نماز کے اعادہ کا اختیار ہے اور اسے نماز کا اعادہ جائز ہے میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے تو یہ وصیت باطل ہے یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا ہاں ولی کو اختیار ہے کہ حد نہ پڑھائے اور اسی سے پڑھوا دے جس کے متعلق میت نے وصیت کی تھی کسی ایسے شخص نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی جو ولی سے تقدم رکھتا ہو یعنی ولی سے زیادہ حق نماز جنازہ کی امامت کا رکھتا ہو مثلاً بادشاہ اسلام یا قاضی شرح تو اب ولی کو نماز کے ادا کا حق نہیں کیونکہ یہ لوگ ولی پر مقدم ہیں انہیں ولی سے اجازت لینے کی متعلق حاجت نہیں نکاح خوانی کا قاضی ہونا کوئی شرعی عہدہ نہیں نکاح خوانی کا قاضی میت کے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے اگر کی اگر کسی نے میت کے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو اس نے ولی کے حق میں دخل اندازی کرنے کا جرم کیا لیکن نماز ہو جائے گی اور فرض کفایہ کا حق ادا ہو جائے گا البتہ ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ دوبارہ پڑھے اور جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں انہیں ولی کے ساتھ جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں اس لیے کہ نماز جنازہ کی تکرار غیر غیر مشروع ناجائز ہے ولی نے کسی کو بھی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہ دی تھی اور کسی نے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھانی شروع کر دی اور ولی نے اس امام کی اقتدا کر لی تو ولی کا اقتداء کرنا اذن یعنی اجازت ہو گیا حالانکہ ابتدا میں اذن نہ تھا لیکن اب ہو گیا میت کا ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ دار غائب ہے یا غیر موجود ہے مگر ولی ابد یعنی دور کا رشتہ دار حاضر ہے تو یہی آباد رشتہ دار نماز پڑھائے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دور ہے کہ اس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو میت کے ولی اقرب اور ولی ابد دونوں موجود ہیں تو ولی اقرب کو اختیار ہے کہ ولی ابد کے سوا کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا دے ولی ابد کو منع کرنے کا اختیار نہیں اور ولی اقرب موجود نہیں اتنی دوری پر ہے کہ اس کے آنے کا انتظار نہ کیا جا سکے اور اس نے تحریر یا کسی اور ذریعے سے ولی ابد کے سوا کسی اور سے نماز جنازہ پڑھانے کا کہلایا تو ولی ابد کو اختیار ہے کہ اسے روک دے ہاں ولی اقرب موجود ہے مگر بیمار ہے تو ولی ابد کو اختیار نہیں ولی اقرب جس سے چاہے پڑھوا دے عورتوں اور نابالغ بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں عورت مر گئی شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا تو ولایت بیٹے کو ہے شوہر کو نہیں البتہ یہ لڑکا اسی شوہر سے ہے تو حقیقی باپ پر پیش قدمی مکرو ہے اسے چاہیے کہ باپ سے نماز جنازہ پڑھوائے اور اگر وہ لڑکا دوسرے شوہر سے ہے تو ستیلے بات پر تقدم کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اور اگر بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو دیگر ولی ہوں ان کا حق ہے شوہر کا حق نہیں عورت کا کوئی ولی موجود نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے اگر وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی نماز پڑھائے اسی طرح اگر مرد کا بھی کوئی ولی نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھانے میں پڑوسی اوروں پر مقدم ہے دو یا چند ایک ہی درجہ کے ولی موجود ہوں تو نماز جنازہ پڑھانے کا حق اس ولی کا ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہے مگر کسی بھی ولی کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے ولی کو چھوڑ کر کسی اور شخص سے بغیر ولی کی اجازت کے نماز جنازہ پڑھوا دے اور اگر ایسا کیا یعنی خود نماز جنازہ نہ پڑھائی اور کسی دیگر شخص کو اجازت دے دی تو دوسرے ولی کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ منع کرنے والا یہ دوسرا ولی عمر میں چھوٹا ہو اور اگر ایک ولی نے ایک شخص کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی اور دوسرے ولی نے کسی دوسرے شخص کو اجازت دے دی تو جس کو عمر میں بڑے ولی نے اجازت دی وہ اولا ہے یعنی بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھائے نماز جنازہ کے متعلق ضروری مسائل جن چیزوں امور سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی فاسد ہوتی ہے سو ایک بات کہ سوا ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی برابر لگ کر کھڑی ہو جائے یعنی نماز جنازہ میں عورت مرد کے قریب کھڑی ہو جائے گی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی مستب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو خواہ میت مرد ہو یا عورت بالغ ہو یا نہ بالغ نماز جنازہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت وہاں موجود ہو اگر کسی ایسی میت کا جنازہ آیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو ایسی صورت میں میت کے جسم کے تمام ٹکڑے یہاں اکثر یا نصف سر کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہ ہوگی کیونکہ غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی اگر جنازہ کسی جانور پر ہو تو نماز جنازہ نہ ہوگی جنازہ کے نمازیوں کے سامنے ہونا شرط ہے اگر جنازہ نمازیوں کے پیچھے ہوگا تو نماز صحیح نہ ہوگی اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے میت کا قدم اور بائیں طرف میت کا سر ہو تو نماز ہو جائے گی مگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہ گار ہوا اگر صرف ایک ہی میت جنازہ ہو تو اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ امام کے محاذی یعنی سامنے ہو اور اگر ایک سے زیادہ چند میت ہوں تو ان میں سے کسی ایک کے بدن کا کوئی حصہ امام کے محاذی ہونا کافی ہے اگر بغیر عذر شرعی بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی تو نماز نہ ہوئی اگر ولی یا امام بیمار تھا اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور اس کی ابتدا میں مقدی مقتدیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز ہو گئی اگر عورت نے نماز پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتداء کی تو نماز جنازہ لوٹائی نہ جائے گی یعنی دوبارہ نہ پڑی جائے گی اگرچہ مردوں کی اقتدار صحیح نہ ہوئی مگر جس عورت نے امامت کی اس کی تو نماز ہو گئی اور وہی کافی ہے اور نماز جنازہ کی تکرار یعنی ریپیٹیشن جائز نہیں نماز جنازہ کی تکبیریں اور سلام کو امام جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے کہے باقی تمام دعائیں آہستہ پڑی جائیں اور صرف پہلی مرتبہ یعنی نماز جنازہ شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد کی تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائے امام اور مقتدی دونوں نماز جنازہ میں مقتدی بھی تمام دعائیں پڑھے امام کی اقتداء میں مقتدیوں کو صرف قرآن عظیم کی کرت منع ہے اور نماز جنازہ میں صرف ذکر اور دعا ہے قرآن کی کرت نہیں اگر کسی کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں یعنی وہ شخص اس وقت آیا کہ امام نے نماز جنازہ کی بعض ایک سے زیادہ تکبیریں کہہ لی ہیں تو وہ شخص فوراً شامل نہ ہو بلکہ اس وقت شامل ہو جب امام تکبیر کہے مثلا ایک شخص اس وقت آیا کہ نماز جنازہ کی دو تکبیریں ہو چکی ہیں اور دوسری تکبیر کے بعد امام درود پڑھ رہا ہو تو یہ مقتدی انتظار کرے کہ امام تیسری تکبیر کہے جب امام دروشی پڑھ لینے کے بعد تیسری تکبیر کہے تب یہ شخص بھی تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو اگر انتظار نہ کیا اور فوراً شامل ہو گیا تو شامل ہونے کے بعد اب امام جو تکبیر کہے گا اس تکبیر سے پہلے اس مقتدی نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا اعتبار نہیں نماز جنازہ شروع ہونے کے وقت کوئی شخص موجود تھا مگر غفلت یا کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز جنازہ شروع کر دی اور یہ شخص امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہہ کیسا کہہ سکا تو اب یہ شخص امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً شامل ہو جائے مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور ترتیب وار پڑھے مثلا اگر تین تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو چوتھی تکبیر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب اپنی چھوٹی ہوئی تین تکبیریں اس طرح کہے ایک تکبیر کہنے کے بعد سنا پڑھے پھر دوسری تکبیر کہہ کر دروشری شریف پڑھے پھر تیسری تکبیر کہہ کر نماز جنازہ کی دعا پڑھے اور پھر سلام پھیر دے اگر دو تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو تیسری اور چوتھی تکبیر میں امام کی مطابت کرتے ہوئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی دو تکبیر اس طرح ادا کرے کہ ایک تکبیر کہنے کے بعد سنا اور دوسری تکبیر کہہ کر شریف پڑھے اور پھر سلام پھیر دے اگر صرف ایک ہی تکبیر چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک تکبیر کہے اور ثنا پڑھنے کے بعد خود سلام پھیر دے اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو دعائیں پوری کرنے سے پہلے لوگ جنازہ اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے اور دعائیں چھوڑ دے یعنی جلدی جلدی تکبیر بغیر دعا پڑھے کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تکبیر کے بعد اگر کوئی شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد تین تکبیریں مسئلہ سابق کے مطابق ترتیب وار ادا کر لیں اگر ایک سے زیادہ جنازے جمع ہو جائیں تو ایک ساتھ سب کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لیں اور افضل یہ ہے کہ سب کی الگ الگ نماز پڑھیں جب ایک سے زیادہ جنازوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے تب جنازوں کو امام کے سامنے آگے پیچھے رکھ دیں یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے یا تمام جنازوں کو ایک کتار میں رکھ دیا جائے اور امام کسی ایک میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ امام اس جنازے کے قریب کھڑا ہو جو سب میں افضل ہو نماز جنازہ کی صف بندی نماز جنازہ کی صف بندی نماز جنازہ میں پچھلی آخری صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے مسئلہ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تین صفحے کریں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی نماز جنازہ میں تین صفوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ پیش ہیں حدیث حضرت مالک بن خبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز جنازہ پر تین صفوں نے نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی حدیث حضرت مرسد بن عبداللہ یزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو ان کو تین صفوں میں تقسیم فرما دیتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جس جنازے پر تین صفوں نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اگر نماز جنازہ پڑھنے والے کل سات آدمی ہوں تو صف بندی اس طرح کریں کہ ایک شخص امامت کے لیے آگے ہو تین اشخاص پچھلی صف پہلی صف میں ہوں دو اشخاص دوسری صف میں ہوں ایک شخص تیسری یعنی آخری صف میں ہو سیدنا امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد اور سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا ابو سعید قدری اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور جلیل القدر تابعی حضرت امام عطا بن ابی رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی صرف سات آدمی تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف تین آدمیوں کی کی دوسری صف دو آدمیوں کی اور تیسری صف ایک آدمی کی بنائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی حضور اقدس جان عالم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے جیسے عام انسان نہیں تھے آپ بے شک انسان تھے لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں جیسی نہیں تھی آپ نوری بشر تھے بلکہ خیر البشر اور خیر بشر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے عظیم خصائص سے نوازا تھا کہ آپ کے مثل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگا یہاں تک کہ آپ کے لیے احکام شریعت بھی علیحدہ تھے جس کی مفسر اور تفصیل ماں تشریح وضاحت کے لیے فقیر سراپا تقسیر راکم الخروف کی کتاب خیر بشر کی نوری بشریت کا ضرور مطالعہ فرمائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے تعلق سے پہلے کچھ حادیث کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بعد اس کے ضمن میں کچھ بحث کریں گے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جب تم پر میرے غسل اور جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے تخت جنازے پر رکھ کر باہر چلے جانا سب سے پہلے جبریل مجھ پر سلاد کہیں گے پھر میکائل پھر اسرافیل پھر ملک الموت اپنے سارے لشکروں کے ساتھ پھر تم لوگ گرو در گرو آ کر مجھ پر درود و سلام عرض کرتے جانا حدیث ترجمہ امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وج الکریم سے روایت ہے کہ جب حضور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دے کر سریر منیر پر لٹایا گیا تو حضرت علی نے خود فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی امام بن کر نہ کھڑا ہو کہ وہ تمہارے امام ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور بعد وصال بھی بس لوگ گروہ در گروہ آتے اور پرے کے پرے حضور پر سلاد کرتے کوئی ان کا امام نہ تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وج الکریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے عرض کرتے تھے سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں الہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نے پہنچا دیا جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا اور ہر بات میں اپنی امت کی بھلائی اور راہ خدا میں جہاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ جل نے اپنے دین کو غالب کیا اور اللہ کا فرمان پورا ہوا الہی تو ہم کو ان پر اتاری ہوئی کتاب کے پیروں میں سے کر اور اس کے بعد بھی ان کے دین پر قائم رکھ اور روز قیامت ہمیں ان سے ملا مولا علی یہ دعا کرتے اور حاضرین آمین کہتے یہاں تک کہ ان پر پہلے مردوں پر پھر عورتوں پھر لڑکوں نے سلاد کی حدیث ترجمہ حضرت محمد ابراہیم تیمی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن دے کر شریر مبارک پر آرام دیا گیا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حاضر ہو کر عرض کی سلام حضور پر اے نبی اور اللہ کی مہور اور اس کی افزونیاں دونوں حضرات کے ساتھ ایک گروہ مہاجرین و انصار کا تھا جس قدر اس حجرہ پاک میں سما جاتا ان سب نے یوں ہی سلام عرض کیا اور صدیق و فاروق پہلی صف میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے یہ دعا کرتے تھے الہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے اپنے نبی پر اتارا حضور نے امت کو پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی میں رہے اور راہ خدا میں جہاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئیں میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اے معبود ہمارے ہمیں ان کی کتاب کے پیروؤں میں کر جو ان کے ساتھ اتری اور ہمیں ان سے ملا کہ ہم انہیں پہچانیں اور تو ہماری پہچان انہیں کرا دے کہ وہ مسلمانوں پر مہربان رحم دل تھے ہم نہ ایمان کسی چیز سے بدلنا چاہے نہ اس کے بس قیمت کچھ قیمت لینا لوگ اس دعا پر آمین کہتے تھے پھر باہر جاتے اور آتے یہاں تک کہ مردوں پھر عورتوں پھر بچوں نے حضور پر سلاد کی مدرجہ والا تین احادیث کریمہ کے ضمن میں اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی علی الرحمہ و الرضوان فرماتے ہیں کہ جنازہ اقدس پر نماز کے باب مختلف ہیں ایک کے نزدیک یہ نماز معروف مشہور نہ ہوئی بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر آتے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے اور بہت علماء یہی نماز معروف مانتے ہیں امام قاضی ایاز نے اس کی تصحیح فرمائی جیسا کہ علامہ زرکانی کی شرح موتا میں ہے اور کول اور ایک کول یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسکین فتن اور انتظام امت میں مشغول تھے جب تک ان کے دستے حق پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی لوگ فوج در فوج آتے اور جنازہ انور پر نماز پڑھتے جاتے جب بیعت ہوئی ولی شرع شرعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے انہوں نے جنازہ مقدس پڑھی پھر کسی نے نہ پڑھی کہ بعد بادصلات ولی پھر آدھا نماز جنازہ کا اختیار نہیں مبسوط امام شمس الائمہ شرخصی میں ہے ترجمہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات درست کرنے اور فتنہ دبانے میں مشغول تھے لوگ ان کی آمد سے پہلے آ کر سلاد پڑھتے جاتے تھے اور نماز پڑھنے کا حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق معاملات درست کرنے اور فتنے دبانے سے جب فارغ ہوئے تب نماز پڑھی پھر ان کے بعد نماز نہ پڑھی گئی